قطادہ سے شعبہ کی بجائے دستوائی والے ہشام اور سعید نے اپنی اپنی سنت کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو اور سجدے کو مکمل کرو اللہ کی قسم جب بھی تم رکو کرتے ہو اور جب بھی تم سجدہ کرتے ہو تو میں اپنی پیٹ پیچھے تمہیں دیکھتا ہوں اور سعید کی روایت میں اذا ما رکعتم و اذا ما سجدتم کے بجائے اذا رکعتم تم وسج تم یعنی جب تم رکو اور سجدہ کرتے ہو کے الفاظ ہیں یعنی سعید کی روایت میں ازا کے بعد دونوں جگہ ماں کا لفظ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو ساٹھ